سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن مجھے راحت اور نشاط محسوس ہوا سو میں نے اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا جبکہ میں روزے کی حالت میں تھا پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا آج میں ایک بہت بڑا کام کر بیٹھا ہوں اور وہ یہ کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم روزے کی حالت میں پانی سے کلی کر لو تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہوگا میں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اس بوسے کے بارے میں کیا پوچھتے ہو یعنی بوسہ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں حدیث نمبر سینتیس سو تہتر مسند احمد